مین سے حسین کا عاشق بھیش بھی بے سے حبو راب کی میں حسرت ہی دلی ظاہر الف میں ہے ابو طالب کی آگہی اور سین سے حسن کی سمجھ بوجھ سادگی عباس دیکھنے میں فقط میرا نام ہے درس یہ حسین کے لشکر کا نام ہے عباس نام ہے میرا عباس نام ہے عباس نام ہے میرا عباس نام ہے عباس نام ہے میرا عباس نام ہے مانگا ہے رب سے مالک کون حسنین نے مجھے عباس نام ہے میرا عباس نام ہے میرا عباس نام ہے اسمائے پنجتن کا ساسا ہے میرا نام الفاظ ہے طواف میں کعبہ ہے میرا نام اسرار اور رموز کی دنیا ہے میرا نام خود مصطفیٰ کی بیٹی نے رکھا ہے میرا نام نا دے علی میرا عباس نام ہے عباس نام ہے میرا عباس نام ہے توحید کو ہے ناز خدا وفا ہوں میں مشکل کشا کلال ہوں مشکل کشا ہوں میں برسوں جبین شیر خدا میں رہا ہوں میں دہرایا جب علی کو خدا نے بنا خلقت میں میری دخل نہیں ماؤتین کو تحفہ ہوں میں بطول کا ملب نین کو میرا عباس نام ہے عباس نام ہے میرا عباس نام ہے قہر خدا کی بولتی تصویر میری تے روحوں پہ موت کرتی ہے تحریر میری تیغوں میں مسلے تطہیر میری تے طوفان نوح خواب ہے تعبیر میری تے عصمت کی پہردار ہے تطہیر کی قسم یہ چھوٹی ذلفقار ہے شبیر کی قسم عباس نام ہے میرا عباس نام ہے عباس نام نام ہے ہے میرا عباس تلوار میری جائے گرن میں جدھر جدھر بارش وہاں پہ ہوگی سروں کی سرر سرر اشرل کے پاؤں پیسیں گے تم کو کرر کرر دیکھے گی موت خود یہ نظارے ٹکر ٹکر سن سن کی سوت ایسی سماعت پچھائے گی دھڑ دھڑ گریں گے دھڑنا صدا تم کو آئے گی عباس نام ہے میرا عباس نام ہے میرا عباس نام ہے میں چاہتا ہوں قوت بازو پہ جنگ ہو دیکھوں تو تم کو کتنے بہادر ہو شامیوں منظور یہ نہیں ہے تو خود فیصلہ کرو دکھلاؤں معجزات میں اپنے جو تم کہو دریا پہ ہاتھ کو کاٹو گے خود اپنے ہاتھ سے عباس نام ہے میرا عباس نام ہے عباس نام ہے میرا عباس نام ہے مشہور ہے یہ بات خدا کی خدائی میں ماہر ہے میری تیغ سی صفائی میں تم کیا میں دو جہان ڈبو دوں ترائی میں دستے خدا کا زور ہے میری کلائی میں چاہوں تو بیٹھے بیٹھے میں کی زین پر پلٹ دوں زمین پر عباس عباس عباس عباس نام نام نام نام ہے ہے ہے میرا میرا ہے عالم تھا تیر سال میں ایسا جلال کا صفین میں بدل دیا نقشہ جدال کا اب تو شباب آیا میرے کمال کا عباس آج ہو گیا بتیس سال کا عباس آج ہو گیا بتیس سال کا سن لو قضا کے گھات اتاروں گا میں تمہیں گھیرا ہے تم نے گھیر کے ماروں میں تمہیں عباس نام ہے میرا عباس نام ہے ہے ہے عباس عباس نام نام میرا دنیا نہ سمجھی میر تکلم یہ فلسفہ پرچم ہے سرخ گمبد ابن بطول کا یعنی رکی نہیں ہے ابھی جنگ کربلا اور آ رہی ہے روزہ عباس سے صدا روکے گا مجھ کو تب نہ نواسا رسول کا مہدی کے ساتھ لوں گا میں بدلا بطول کا عباس نام ہے میرا عباس نام ہے عباس نام ہے میرا عباس نام ہے عباس نام ہے میرا عباس نام ہے